ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہم اس ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں یہ جو کورس ہے as you know it's called health psychology اور آج کا ہمارا جو پہلا لیکچر ہے it is basically an introduction to health psychology introduction as you know are always very interesting اور میں آج کا جو انٹروڈکشن ہے اس کو میں ایک کہانی سے شروع کرنا چاہوں گا کہانی ان دا سینس کے it's a story, it's a common story. I'm sure we all can relate to such stories. It's a story of a girl, جس کا نام ہے سارا سارا جو ہے یہ ایک اسکول میں ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھی and she was you know but chubby and heavy girl تو یہ جب اسکول میں آئی اور ہال ویز میں سے گزر کے کلاس رومس کی طرف جا رہی تھی تو اسکول کے اور لڑکیاں اور لڑکے جو تھے وہ سب انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا یو you نو know, انہوں نے مختلف ناموں سے پکارنا اس کو شروع کر دیا کوئی اس کو یو نو یو نو وائٹ لوڈ کا نام دینا کسی نے شروع کر دیا کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا تو وہ بےچاری بڑی امبیرسڈ فارم میں she sort of you know went to the went to the class اسی طرح یہ سارا جب کلاس سے فارغ ہوئی تو پھر وہ کیفیٹیریا کی طرف گئی لنچ کرنے تو کیفیٹیریا میں وہ جب داخل ہوئی تو بیچاری وہ because of weight she stood out so much کہ everybody start looking at اور جب اور ان لوگ اور اور اسٹوڈینٹس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا رک گئے ایک منٹ کے لیے سب سب نظریں سارا کی طرف جو تھیں وہ فوکسڈ ہو گئی this was very very embarrassing for Sara اور اسی طرح کلاس میں بھی مختلف ناموں سے سارا کو مختلف اسٹوڈینٹس نے یو نو چھیڑنا شروع کر دیا تو یہ جو سارا فنومنا تھا یہ سارا کے لیے کافی یو نو اسٹریسفل ثابت ہوا سارا کے پیرنٹس بھی یو نو وہ ورڈ کہ یہ جو اس کی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے یو نو اس کی جو لائف کوالٹی ہے صرف وہی افیکٹ نہیں ہو رہی بلکہ اس کی لائف ایکسپیرینس بھی جو ہے place like a school are getting affected جب وہ گھر گئی تو اس کی ایک دو خالائیں بھی وہاں رہتی تھی تو ایک خالہ کہنے کی بیٹے کوئی فکر کی بات نہیں ہے you know you are suffering from you know kind of a glandular problem تو یہ ایک دو سالوں میں ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح ایک اور خالہ تھی وہ جب آئی تو وہ کہنے گے بیٹے تم فکر نہ کرو یہ تم جب تھوڑے دو تین سال میں کے بعد جب اور بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری جب فرینڈ شپس بلٹ ہو جائیں گی اور لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ تو تم زیادہ اپنے ویٹ کا خیال کرنا شروع کر دو گی اور ٹھیک ہو جاؤ گی تو یہ ایک ایسی ٹپیکل قسم کی سچویشن تھی جہاں پہ سارا کے جو پیرنٹس تھے وہ اپنی جگہ پریشان سارا اپنی جگہ پریشان اور وہ اور وہ پیرنٹس جو تھے وہ سوچ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وجہ کیا ہے سارا کے اس موٹاپے کی جو باپ تھا وہ تھوڑا سا تھا اپنا ویٹی سائڈ پہ تھوڑا موٹاپا تھوڑا سا اس میں تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن البتہ سارا کی جو والدہ تھی وہ بھی بچپن میں بھی کافی وہ صحت مند تھی and was sort of somewhat obese اور اب لیٹر ایج میں بھی وہ اوبیسٹی کی شکار تھی تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ یو you نو know, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو کچھ کنڈیشنز کسی حد تک اس نے ایک چیز انہیرٹ کی اپنے پیرنٹس سے اور اس کو وہ لے کے وہ ساتھ چلتا ہے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اس اوور ویٹ کی وجہ سے اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سارا کی جو ڈائٹری ہیبٹس تھی کھانے پینے کا جو انداز تھا وہ بھی کچھ ایسا تھا کہ برگرز بہت کھاتی تھی فیٹی فوڈز بہت کھاتی تھی یو you نو know, جس طرح آج کل ہم لوگ اور برگرز کھاتے ہیں اور سب ویز کھاتے ہیں سب مرین سینڈوچز کھاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو پتا ہے these are all very very fatty foods اور فیٹی فوڈس جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ویٹ ایڈ کرتے ہیں تو یہ اس کنڈیشن کی وجہ سے جب پیرنٹس نے دیکھا کہ سارا بڑی اپسٹ ہے تو انہوں نے اس کو ایک ریکریشن سینٹر یا ایک جمنیزیم جوائن کرنے کو کہا اور اس جمنیزیم میں جا کے سارا نے کچھ اپنی ایکسرسائز شروع کی اور اپنی صحت کے صحت کو بہتر کرنے کی کچھ کوشش کرنی شروع کی یہ جو کہانی ہے یہ بیسکلی یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے to illustrate you know a particular point of view یہ ایک اچھی مثال ہے ایک قسم کی کہ بھائی what can health you know can do to you اور کیا امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اگر ہم یہ سارا کے قصہ یا یہ یہ یہ اسٹوری کو ذہن میں رکھیں تو سارا کی کنڈیشن جو تھی وہ کسی حد تک انہیریٹیڈ کنڈیشن تھی ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہی آئی کہ اس کا جو اوور ویٹ تھا وہ اس کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے ملا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو اوور ویٹ تھا اس سے اس کی اس کا ایکسپیرینس ایٹ اسکول کس طرح افیکٹ ہونا شروع ہو گیا اور یہ جو اس طرح کا افیکٹ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن پہ پڑتا ہے یہ جو بوجھ پڑتا ہے ذہن پہ اس سے انسان اپنے انسان کئی ایسی لائف چوائسیز لینا شروع کر دیتا ہے جن کا بہت دور تک ایک رپل ایک اثر ایک امپیکٹ اس پہ پڑتا ہے اسی طرح یہ جو آج جس کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایگزامن کریں کہ جو ہیلتھ ہے یہ کیا چیز ہے اس کو ایک قسم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر جب ڈیفینیشن ہو جائے گی کسی حد تک تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیلتھ کا امپیکٹ جو ہے فیزیولوجیکل فیکٹرز کا کیا رول ہے اس پہ اسی طرح سائیکولوجیکل فیکٹرز کا کیا رول ہے اس پہ اور پھر سوشل فیکٹرز جو ہے وہ ہماری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری صحت پہ ان کا کیا اثر پڑتا ہے this particular course that we have started today it's exciting course اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کورس ہے آج کا جو ہم نے جو آج جس کا آغاز کیا ہے یہ کورس بہت کم یونیورسٹیز میں پاکستان میں آفر ہوتا ہے so therefore I think you should consider yourself to be very lucky to be part of this course and be exposed to this course میں یہ کہہ رہا تھا کہ it's a very exciting course اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ریلیٹیولی نیا فیلڈ ہے سائیکالوجی میں سائیکالوجی میں you know clinical psychology social psychology experimental psychology industrial psychology I mean یہ وہ ایریاز ہیں which have been there for a much longer time but health psychology جو ہے this is relatively a new concept اس کورس میں ہم اس کا کچھ اسکوپ دیکھیں گے کہ what is the scope of health psychology in the field of mental health in the field of medicine in the field of psychology اسی طرح ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ ریسرچز کے بارے میں بھی دیکھیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے جنرلی کمیونٹی پروگرامس پہ یو نو اسکول پروگرامس پہ کالج پروگرامس پہ وہ کیا پڑھتا ہے سملرلی یو نو ہم کچھ امپورٹنٹ کوشچنز جو ہیں we would like to address some very very important issues for instance ایک جو بڑا بیسک ایشو ہے جو ایڈریس ہم کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ you know does the mind affect our health I mean this is a very big question that all psychologist try to answer کہ to what degree does the human mind affect the human health اسی طرح other issues like does our cultural background for instance affect our health you know اگر ہم پاکستانی ہیں تو does being a Pakistani affect our health in certain manner اور یو you نو know, اگر ہم پاکستان کے ایک خاص صوبے سے ہیں لیٹ سے ہم بلو, بلوچی ہیں you know does you know does my being a Balochi help my health in certain way تو یہ جو کلچرل فینومینا ٹیریٹوریل یہ جو فینومینا ہے جو جو امپیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ پہ یو نو اس کو بھی ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے سملرلی ایک جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ does the age of a person and does the sex of the person the gender of the person does that affect our health and illness health اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں now I would like to talk about the concept of health you know across the culture history یہ بڑا امپورٹینٹ آئی تھنک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان دا پری ہسٹورک کلچرس جب ہم پری ہسٹورک کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم basically we are talking of ten thousand B C and earlier اس زمانے میں جو ہیلتھ تھی it was believed to be endangered by spirits کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ہیلتھ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کچھ بد روئیں یا روئیں جو ہے وہ باہر سے انٹر ہو کے اس کو خراب کر سکتی ہیں تو یہ ایک کانسیپٹ تھا جو پری ہسٹورک کانسیپٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر زمانہ آیا سیرینس کا بیبلونینس کا ان کا کانسیپٹ سلائٹلی ڈفرنٹ تھا انہوں نے کہا کہ ہیلتھ جو ہے یہ صرف جو گاڈز ہے I mean god gods with small G کیونکہ اس زمانے میں تو کانسیپٹ آف دا اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں تو there was idol worship you know وہ کا کانسیپٹ جو تھا وہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہیلتھ جو ہے یہ گاڈس کے ہاتھ میں ہے اختیار میں ہے اور جو بیماری ہے وہ بھی گاڈس کی طرف سے آتی ہے as a punishment I mean so for the first time بیبول اور نے ایٹین ہنڈریڈ سے سیون ہنڈریڈ بی سی میں یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ جو بیماری ہے this is also something which comes from the god just like health comes from the gods اور یہ بیماری جو ہے یہ پنشمنٹ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بعد پھر ہم جب آگے چلتے ہیں 1000 سے 300 ہنڈریڈ بی سی میں تو یہ وہ زمانہ تھا جبکہ اینشنٹ ہیبروز جو تھے انہوں نے ہیلتھ کو صحت کو ایک تحفہ سمجھا اللہ تعالی کی طرف سے سو دے سیڈ کہ health is basically a gift you know جو گاڈ نے ہمیں دی ہے but regarded disease and illness again as a punishment from the god تو اگر غور کرے تو یہ ایک ہزار سے تین سو BC you know before Christ کی ہم بات کر رہے تو یہ جو ہیبروز نے اس زمانے میں بات کی تھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں کئی جگہوں پہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں you know I mean we still some of these some of these ideas you know still float around یہ پوری طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہوئی ابھی بھی چلی آ رہی ہیں اسی طرح اینشنٹ گریکس جب آئے now we are talking of five hundred B C انہوں نے صحت کو ایک ہولسٹک انداز سے ہولسٹک سے مراد ہے کہ انہوں نے باڈی اور اسپرٹ کو ایز اے یونٹی دیکھا یو نو انہوں نے کہا ان دونوں چیزوں میں ایک بڑا قریبی سر تعلق ہے اور ایک رشتہ ہے تو یہ تو یہ تو اینشنٹ گریس کا زمانہ تھا پھر لیٹر آن ہم جب چائنیز سولہ کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے ایک balance between forces of the nature کی بات وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کئی فورسز ورک کر رہی ہوتی اور ان فورسز کو کا جو بیلنس ہے وہ سیت ہے تو this is I think a very interesting concept کیونکہ یہ کانسیپٹ آپ کو بعد میں بھی لٹریچر میں ہمیں یہ ملتا ہے جہاں پہ یو نو یہ یہ بیلنس کا جو کانسیپٹ ہے خاص طور پہ گیلن جو تھا ایک رومن اس نے بھی یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا اور اس نے تو بلکہ یہ کہا تھا one thirty to two hundred یہ ایڈی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے اندر کچھ ایسے پیتھوجنز ہوتے ہیں جن کی ایبسنس جو ہے وہ بیماری پیدا کرتی ہے اور انہوں نے پیتھوجنس کا جب ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے فلوئڈز ہوتے ہیں یہ جو ایٹماسفیئر ہے جو ہوا ہے کچھ وہ کچھ ایسی بیڈ ایئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں پھر لیٹر آن یہ جو پروسیس تھا you know talking of health describing health یہ دیکھیں ہر سولہ نے ایک اپنے انداز سے اس کا ذکر کیا ہے پھر اسی طرح ارلی کرسچنس جو تھے انہوں نے ہیلتھ کو اتنی زیادہ امپورٹینس اٹیچ نہیں کی جتنی انہوں نے امپورٹینس بیماری کو اٹیچ کی اور انٹرسٹنگلی کرسچینٹی میں بیماری جو تھی اس کو ایک بہت اونچا مقام جو تھا وہ ایک قسم کا مل گیا اور ایک جو سوچ پیدا اس سے ہوئی ایک سائن سمجھا جاتا تھا کہ ایک ایسے شخص کا جس پہ اللہ کچھ مہربان تھا سو ان ادر ورڈس بیماری جو تھی وہ اس کو ایک خاص قسم کا مقام جو تھا وہ کرسچینٹی میں ملا اب اس کے برعکس اسلام میں اگر ہم غور کریں اور احادیث پہ جب ہم نظر مارتے ہیں تو ہمیں جو کانسیپٹ جو ہے وہ اس سے کافی ڈفرینٹ ملتا ہے اسلام میں اسلام میں جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے ہیلتھ کا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو بہت خاص قسم کی صحت جو ہے وہ دی ہے اور ہم پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھیں اور اپنا خیال خود سے رکھیں تو آئی تھنک یہ جو کانسیپٹ اسلام میں ملا ہے ہمیں یہ بڑا this is a very progressive concept جہاں پہ ہیلتھ کو you know you know is consider to be a gift of god but at the same time you know ایک قسم کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہم پہ ڈالی جاتی ہے کہ okay okay, I have given you health and now it is your responsibility to take care of it اسی طرح اگر ہم ففٹینتھ اور سکسٹینتھ سینچری میں غور کریں تو یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں کہ بے شمار یورپ میں کام ہو رہا تھا میڈیسن کے فیلڈ میں تو ایک نام جو میں خاص طور پہ لینا چاہوں گا وہ ڈسکارٹس کا تھا ہی واز اے فرینچ اس نے کہا کہ صحت جو ہے یہ جسم کی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو ایک مکینکل کنڈیشن ہے اس نے کہا کہ ہمارا جو جسم ہے جو باڈی ہے اس مکینکل اور ہماری جو باڈی ہے سیپریٹ فروم دا مائنڈ تو ڈسکارٹس نے پہلی دفعہ ففٹینتھ اینڈ دا سینچری ایک ڈفرینسیشن کی بٹوین مائنڈ اینڈ باڈی اس نے کہا کہ mind and body are two different things اسی طرح پھر ایٹینتھ سینچری میں اگر ہم آ جائیں نائنٹینتھ سینچری میں ہم اگر آ جائیں تو you know doctors neurologist and psychiatrist آئے ان میں فرائڈ جو تھا you know Freud is a very well known and I am sure you are all familiar with Freud every student of psychology should be family with Freud تو فرائڈ نے کہا کہ ہیلتھ جو ہے وہ اس کا بہت قریبی تعلق ہیومن ایموشن سے ہے اور ہیومن مائنڈ کے کانفلکٹ سے ہے سو اس طرح یو نو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اوور دا ایئرز ہسٹری نے مختلف کلچرز نے مختلف لوگوں نے مختلف فلاسفرز نے مختلف نیورولوجسٹ نے سائکیٹرسٹ نے ڈاکٹرز نے ہیلتھ کو اپنے انداز سے ایٹ ڈفرینٹ ٹائم ڈیفائن کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی اب I would like to talk about a very very important question which is کہ واٹ از ہیلتھ ہم ہیلتھ کی جو بات کر رہے ہیں تو I think we need to try to figure out کہ ہیلتھ ہے کیا یہ اس کا جواب جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو ہم اس طرح what I like to do is کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ what is illness what is disease جب ہم بات کرتے ہیں ایلنس کی تو ہم بیسکلی کچھ ایسے کلسٹر آف سمٹمز اور سائنس کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں that a person suffering disease a certain disease اور چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو ڈیزیز کا کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ پروفیشنل کی طرف سے آتا ہے کہ when a professional says a certain condition اور وہ پھر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کچھ وہ سائنس جو سمٹمس جو اس پیشنٹ میں موجود ہے تو اس کی بیسز پہ وہ بات کرتا ہے وہ ایک نامن کلیچر یوز کرتا ہے ڈیزیز کا تو disease for is a concept which comes from the professional چاہے وہ میڈیکل پروفیشنل ہو چاہے وہ سائیکولوجیکل پروفیشنل ہو سائیکولوجسٹ ہو یا کوئی اور مینٹل ہیلتھ کا پروفیشن ہو تو whereas as opposed to this illness کا جو کانسیپٹ ہے النس کا کانسیپٹ جو ہے وہ آتا ہے یو نو انڈیویجل کی طرف سے یا پیشنٹ کی طرف سے یا کلائنٹ کی طرف سے یا انسان کی طرف سے کہ جب جب ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ جی میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو یہ جو sense of not feeling well ہے you know this is a feeling جس کو ہم کئی اکثر اوقات کہتے ہیں کہ you know I am not feeling I am not feeling well I am feeling ill تو النس جو ہے وہ ڈیزیز نہیں ہے ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ النس جو ہے وہ basically is a condition which is not necessarily a disease it's a condition where one is not feeling well it's a condition جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک سینس آف ویل بینگ ہمیں نہیں مل رہی یا نہیں ہے ہم میں تو یہ جو کانسیپٹ ہے تو یہ یہ ڈیزیز اور النس کا جو کانسیپٹ ہے یہ آئی تھنک اس میں دونوں میں ہم غور کرتے ہیں بیسکلی بیماری کو بیماری پہ یا ناٹ یا ایبسنس آف ہیلتھ پہ ہم ہمارا فوکس ہوتا ہے تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کا اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم ایبسنس آف ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم کچھ آبجیکٹو ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں اور کچھ سبجیکٹو ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں جب ہم آبجیکٹو ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسکلی بات کر رہے ہوتے ہیں things like blood pressure you know ہم یہ دیکھتے ہیں کہ do we have blood do we have a high blood pressure do we have a low blood pressure پھر ہم بات کر سکتے ہیں فار انسٹنس جب ہم آبجیکٹو فیکٹرس کی بات کرتے ہیں کہ جی ٹیمپریچر تو نہیں ہے بخار تو نہیں ہے which is again something which is you know can be objectively seen similarly جب ہم سبجیکٹو ایکسپیرئنس سبجیکٹو ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کئی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں پین کی اسی طرح سبجیکٹو سمٹمس بھی ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹو سمٹمس آف ڈیزیز اور انجری ان میں ایک دو خاص طور پہ جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس میں ایک پین ہے یو نو درد اسی طرح ایک دوسرا جو ہے وہ نوزیا ہے کہ انسان کو کی طبیعت جو ہے متلی سی انسان کو ہو رہی ہوتی ہے انسان you know is not feeling very well unhealthy ایک فیلنگ ہوتی ہے یہ سبجیکٹو سمٹمز ہم ان کو کیوں کہتے ہیں ان کو ہم سبجیکٹو سمٹمز اس لیے کہتے ہیں because it's very difficult to measure pain it's very difficult to measure nausea تو یہ جو سبجیکٹو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو it is very difficult to measure them اکثر ڈکشنریز اور اکثر کتابیں یہ نو جب آپ دیکھیں گے یا انسائکلوپیڈیاز دیکھیں گے وہ جو ڈیفائن کرتی ہیں ہیلتھ کو وہ ایبسنس آف النس کی شکل میں اکثر ڈیفائن کرتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایبسنس آف ایلنس جو ہے وہ ایک انداز ہے اس کو دیکھنے کا اس کے برعکس there are other ways of looking at it اب اب میں تھوڑا سا اس پہلی کہانی پہ وہ جو سارا والی اسٹوری میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی میں اس کی طرف واپس جانا چاہوں گا آپ کا کیا خیال ہے کہ سارا یو نو جس کا وزن بہت زیادہ تھا وہ بیس تھی اوور ویٹ تھی لوگ اس کا مذاق لوگ اڑاتے تھے چھیڑتے تھے وہ آیا آپ کے خیال میں بیمار تھی آئی مین اگر ہم النس یا ڈیزیز کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ ڈیفینیٹلی یو نو اس کلاسیکل کیٹیگری میں ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی آف بینگ سکھ لیکن اگر ہم اس کو ایک اور انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں تو یس شی ڈیفینیٹلی وی کین سی کہ شی واز ناٹ ہیلدی اسی طرح اب فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں they are lots of people ہو سکتا ہے آپ کچھ آپ لوگ بھی سگریٹ پیتے ہو تو سگریٹ سگریٹ پینے کی وجہ سے جب ہماری اندر کنجیشن کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے کئی دفعہ کئی دفعہ ہماری جو آرٹریز ہیں وہ بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں آپ کی عمر میں تو شاید نہ ہو لیکن میری عمر میں جا کے اگر میں سگریٹ پیوں زیادہ تو آرٹریز بھی بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اب یہ جو کنڈیشن ہے یا اسی طرح اگر یو you نو know, زیادہ فیٹی فوڈس یہ جس طرح گوشت ہے یا اور اس طرح کے جو فیٹی فوڈس ہیں ریڈ میٹس خاص طور پہ اگر ہم یہ کھائیں تو اس سے بھی یو you نو know, جو یہ جو سیچوریٹڈ فوڈس ہوتے ہیں اس سے بھی ہماری آرٹریز بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں یا ہمارے لنگز جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے سگریٹ اسموکنگ سے ہمارے لنگز میں ڈیمیج آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب what are they I mean we can't call them these are diseases cigarette پینا اور اس کی وجہ سے یو نو کچھ لنگز میں گڑبڑ ہونا یہ ڈیزیز تو نہیں ہے اسی طرح فیٹی فوڈس کھانا اور اس کی وجہ سے یو نو ہماری آرٹریز کا بند ہونا یہ بھی کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے لیکن یہ ڈیفینیٹلی وہ کنڈیشنز ہیں جو ہمیں ایک ڈیزیز کی طرف لے کے جاتی ہیں سو ان ادر ورڈس یہ انہیلدی ایک قسم کی موومنٹ ہے ایک پروسیس ہے جو ہمارے لیے انہیلدی ہے کیونکہ یہ gradually it then leads to a more serious condition which does you know جس کو ہم پھر we do give it a name of a disease تو اس سے ہمیں جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہیلتھ اور ڈیزیز جو ہے یا ہیلتھ اور سکنس جو ہے ان میں بڑی اوور لیپنگ ہے آئی مین ایلنس اور wellness you know I am well اور I am ill you know اس میں وہ کوئی بہت کلیئر کٹ ڈیمارکیشن اس میں نہیں ہے بلکہ there is a lot of overlapping اور ایک بلکہ بڑا مشہور میڈیکل سوشولوجسٹ جس کا نام ایرن اینٹونوسکی تھا اس نے تو یہی کہا تھا کہ یہ ایک ہی اسپیکٹرم ایک ہی کنٹینیوم ایک ہی یو you نو know, اگر ہم یو لائن ڈرا کریں تو یہ ایک ہی اس کنٹینیوم کے ایک ہی رینج کے دو اینڈز ہیں ایک ایک جو اینڈ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یو نو ٹرمینل کا یا ڈیتھ کا اور جو دوسرا اینڈ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یو نو گڈ ہیلتھ کا سو دیو فور جب اب جو آہستہ آہستہ جو کانسیپٹ آگے آ رہا ہے ڈیفینیشن کا بیماری کا ہیلتھ کا وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ it is something which is on a continuum تو یہ آئی تھنک ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے جس سے فوکس جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کا ڈاکٹرس کا ٹورڈز ہیلتھ وہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہیلتھ سائیکالوجی خاص طور پہ اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے خاص طور پہ اب وہ ہیلتھ کو ایک کنٹینیوم پہ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے as opposed to black and white میں جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم النس ویلنس کنٹینیوم کا نام دیتے ہیں اور یہ جو کنٹینیوم ہے یہ مختلف قسم کی ہیلتھ اسٹیٹسز جو ہے انسان کی اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے درمیان میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک نیوٹرل لیول کا نشان نظر آئے گا اور اس سے اس نشان سے اگر ہم آہستہ آہستہ لیفٹ سائڈ پہ ہم چلیں تو وہ انکریزنگ النس کا کی کنڈیشن اور پروسیس کہلاتا ہے اور اگر اس نشان سے یہ جو بیچ والا نیوٹرل ہیلتھ اسٹیٹس ہے اس سے اگر ہم رائٹ right سائڈ پہ موو کریں تو وہ ہمیں انکریزنگ ویلنس کی طرف لے کے جاتا ہے تو ذرا سینٹر بینڈ پہ اگر ہم آ جائیں دوبارہ سے اور ہم غور کریں کہ لیٹ سے کہ اگر ہمیں بلڈ پریشر کی شکایت ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہونی شروع ہو گئی ہے تو یہ جو پیرا لیول ہے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے ورس دین ایوریج سائنس تو یہ ورس دین ایوریج سائنس کا ایریا کی طرف اب ہم داخل ہو گئے ہیں کہ ہمارا سگریٹ پینے کی وجہ سے ہمیں بلڈ پریشر ہونا شروع ہو گیا ہے مثال کے طور پہ اسی طرح اگر ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ لیڈ کر سکتا ہے کچھ اور سویئر سمٹمس اور کنڈیشن کی طرف اور اگر ہماری کنڈیشن جو ہے وہ اس سے زیادہ سیریس ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں سمٹمس اینڈ مائنر ڈسبلٹی کی رینج میں وہ کنڈیشن ہمیں لے آئے گی اب ہم اگر اپنا if we reach out to to a doctor اور ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف اگر ہم ریچ آؤٹ کرے تو we can definitely come back towards neutral health status جو کہ درمیان میں ہے اور ہماری کنڈیشن جو ہے وہ بالکل دوبارہ سے نیوٹرل ہیلتھ اسٹیٹس کی طرف میں آ سکتی ہے لیکن اف ایٹ آل ہم اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے اور ہم اپنی ڈائٹ کو بھی ریگولیٹ نہیں کرتے اور اپنی ہائی کولیسٹرول ڈائٹ بھی اس کی کنزمپشن بھی جاری رکھتے ہیں ہم سگریٹ اسموکنگ بھی جاری رکھتے ہیں اور ہم کسی قسم کی ایکسرسائز بھی نہیں کرتے کسی قسم کی دوائی بھی استعمال نہیں کرتے تو پھر we are bound to move towards the third level which is major disability from illness اور میجر ڈسیبلٹی فرام النس جو ہے وہ ہائی رسک ایریا ایک قسم کا کنسیڈر کیا جاتا ہے because condition can lead see at what you see at the end is death so major disability from illness جو ہے وہ فیٹل بھی ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہم ایک دوبارہ سے نیوٹرل پوائنٹ پہ آ جائیں اور اب ہم رائٹ right سائڈ کی طرف اگر ہم موو کرتے ہیں تو وہ موو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فار انسٹنس اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں ہم اپنی زندگی میں کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز لے آئے لائک like ایکسرسائز ہے واک ہے یا اور ایروبک ایکسرسائز ہے اور ہم اپنے اگر فوڈ کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور فیٹی فوڈس نہ کھائیں زیادہ زیادہ آئلی فوڈس نہ کھائیں تو اس سے ہم ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف اس سے ہم جا سکتے ہیں اور یہ جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے ہم اس کو کچھ عرصے کے بعد ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنی ذات میں اپنے آپ میں we start to feel good about ourselves we start to feel healthy about ourselves ہمیں ایک سینس آف ویل بینگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہی لائف اسٹائل ہے جس کو اگر ہم ایک ریگولیٹڈ طریقے سے اختیار کر لیں اور فالو کریں تو it leads towards optimal wellness گویا آپٹیمل ویلنس بھی ایک تھریٹیکل کانسیپٹ ہے لیکن one can move towards you know optimal wellness sort of a point جہاں پہ ہمیں اپنی جو صحت ہے اپنی عمر کے حساب سے ہمیں ایک ہیلدی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو you know we can virtually die because of a major disability تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو جن کو ہم کنٹینیوم پہ اگر ہم اس کو اس طرح ہیلتھ کو کنٹینیوم پہ دیکھیں تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سا یہ پہلو اور ایک پرسپیکٹو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پرسپیکٹو کو اگر ذہن میں ہم رکھیں تو ہم ہیلتھ کی ایک نئی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ health refers to a positive state of physical mental and social well being not simply the absence of injury اور disease that varies over time along a continuum اور یہ ایک نیا پہلو ہیلتھ کی ڈیفینیشن کا سامنے آیا یہی پہلو جو تھا یہی 1947 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کی بیسس پہ ایک نئی ڈیفینیشن ایک آفیشیل کہہ لیجیے ڈیفینیشن دی یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو میں کوٹ کر دیتا ہوں World Health Organization defined health as a state of complete mental physical and social well being not merely the absence of disease تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا کہ انہوں نے اس کو ایبسنس آف ڈیزیز کے کانسیپٹ سے ہٹا کے ایک کنٹینیوم کے کانسیپٹ پہ یہ لے آئے لیکن لیٹر آن سکسٹیز میں ایک اور موومنٹ شروع ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی میں ہولسٹک موومنٹ یہ جو ہولسٹک موومنٹ کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی جو ڈیفینیشن ڈبلو ایچ او کی تھی اس میں بھی کچھ کمیاں باقی تھی کچھ ایسے ایلیمنٹس باقی تھے جن کو اس اس نے ایڈیکویٹلی کور نہیں کیا تو ہولسٹک جو اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اپنی ڈیفینیشن میں کچھ اور ایسے کریکٹرسٹکس اور ایلیمنٹس ڈالے جس سے کہ یہ یہ جو ڈیفینیشن تھی یہ زیادہ ایک قسم کی کمپلیٹ ہو گئی انہوں نے اس میں سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل اور سوشل ایلیمنٹس کے علاوہ کچھ اور ایلیمنٹس e- ایسے جس طرح فار انسٹنس ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو مینٹل جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی دو یہ مزید آگے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اسپلٹ کیا جا سکتا ہے دو فیکٹرز میں یا دو کمپوننٹس میں یا دو ایلیمنٹس میں ان میں سے ایک ایلیمنٹ کا نام انہوں نے انٹلیکچل رکھا اور دوسرے ایلیمنٹ کا نام انہوں نے ایموشنل رکھا جب وہ انٹلیکچل ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسکلی ہماری سوچ کے ان ریشنل پروسیس کی بات کرتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی day to day you know interaction میں ڈے ٹو ڈے لیونگ میں you know the decisions that we make the analysis that we do یہ ہمارے انٹلیکچل فنکشننگ کے ایلیمنٹس ہیں ہماری جو میموری پروسیسز ہیں ہمارے جو مائنڈ کے چیز کو سن کے یو you نو know, اور دیکھ کے جو پروسیس کرنا ہے وہ بھی انٹلیکچل پروسیسنگ کا حصہ ہے کوگنیٹو پروسیسنگ کا حصہ ہے اسی طرح جو ایموشنل جو ایلیمنٹ ہے اس کا وہ فیلنگ اور ایموشن سے اس کا تعلق ہے اور فیلنگ اور ایموشن کو پہلی دفعہ یہ ہولسٹک اسکول نے فوکس میں لائے اور اس کو ایمفسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور انسان کو اپنی اپنی اپنے اندر اندرونی فیلنگس کا اندازہ ہونا چاہیے اور یہ جو فیلنگس کا اندازہ ہے اویئرنیس آف فیلنگس ہیں یا ایموشنز ہیں یہ ہماری ہیلتھ کی طرف ہماری اپنی سینس آف ویل بینگ کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے ایک اور ڈومین ایڈ کیا یہ جو ڈومین انہوں نے ایڈ کیا اس کو انہوں نے اسپرچل ڈومین کا نام دیا اسپرچل ڈومین جو تھا وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ان کا سوچ یہ تھی ہولسٹک اسکول کی ہولسٹک موومنٹ کے لوگوں کی ہولسٹک اسکالرس کی سائیکالوجسٹ کی کہ ہم ہمارے ہماری جو لائف ہے اس کی complete sense of well being اس میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کا جو ویکیوم جو ہے وہ اسپرچویلٹی سے یا اسپرچل ایلیمنٹ سے فل نہ کر دیا جائے تو یہ ایک اور ایلیمنٹ تھا جو کہ ہولسٹک موومنٹ نے شامل کیا اور داخل کیا the four we see that the holistic school the definition that they came up with it had five basic dimensions اور یہ ڈائمینشنز میں ایک دفعہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں جو پہلی ڈائمینشن تھی وہ فیزیولوجیکل ڈائمینشن تھی پھر انہوں نے سوشل ڈائمینشن کی بات کی پھر انہوں نے مینٹل ڈائمینشن کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو نئی ڈائمینشنز ایڈ کر دیں ایک انٹلیکچل ڈائمینشن اور دوسری اموشنل ڈائمینشن پھر انہوں نے ایک نئی اور جو ڈائمینشن انٹروڈیوس کی وہ اسپرچویلٹی کی اسپرچل ڈائمینشن تھی تو in this way there were now five elements اور five dimensions to the definition of healthy living یہی چیز جو تھی یہ پھر بعد میں سیونٹیز اور ایٹیز اور نائنٹیز میں یہ اس ان ڈیکیڈز میں یہ جو موومنٹ ایک جو ہیلدی ویل بینگ کی موومنٹ تھی وہ مزید آگے چلی آگے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی اور پانچ ڈائمینشن سے ایک چھٹی ڈائمینشن اس موومنٹ نے ایڈ کر دی اور یہ جو ڈائمینشنز ایڈ ہوئیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں wellness is now an approach to health that focus on balancing the many aspects اور dimensions physical social spiritual emotional intellectual and environmental occupational of a person's life by increasing the adoption of health enhancing conditions and behaviour than by attempting to minimise condition of wellness تو یہ ایک نیا ایلیمنٹ ایک نئی ایک نیا ایلیمنٹ ایک نئی ڈائمینشن تھی جو اس موومنٹ نے انٹروڈیوس کی لہذا اس سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ there was development and growth جو تھی اور جو کی ایلیمنٹ تھا وہ ایک بیلنس کا تھا psychology started to focus on balance between the six dimensions تو انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ ہے وہ بیسکلی بیماری کی ایبسنس نہیں ہے بلکہ ایک بیلنس ہے ان چھ ڈائمینشنس کے درمیان یہی وجہ ہے کہ currently in present days and times when we we talk talk of of health a healthy lifestyle you know جب ہم ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم انوالو ان ساری ڈائمینشنس کو کرتے ہیں ہم اکثر اوقات ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے جب وہ بات ہیلتھ کی کرتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو وہ خاص طور پہ یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اچھا physically what is it that you are doing physically you know how is your body responding physically similarly how what is it that you are doing to take care of your intellectual needs of your emotional needs you know یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان ان, ان, ان کے درمیان میں جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے اور ان سب ڈائمینشنس کو سائملٹینسلی اٹینڈ کیا جائے یہ نہ ہو کہ ہم لائف میں کسی ایک یا دو چیزوں کو پکڑ لیں اور باقی جو چار چیزیں ہیں ایلیمنٹس ہیں لائف کی ان کو ہم چھوڑ دیں because when we do that it invariably leads to unhealthy you know lifestyle unhealthy feeling کیونکہ ہماری جو باقی کی نیڈس ہیں فار انسٹنس اگر ہم اپنی اسپرچویلٹی کو اٹینڈ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ٹوٹلی totally انٹلیکچل یا سوشل نیڈز میں انوالو رکھتے ہیں یا فزیکل نیڈز کا خیال رکھتے ہیں تو there will be a time in our life when our spirituality and our deprivation spirituality need جو ہے will catch on and it will start to disturb us there would be a imbalance in will start to not feel very good and happy what we are doing so therefore I think یہ ایک بہت امپارٹینٹ کنٹریبیوشن ہے جس کو ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ later on in course also ہم اس کی طرف بار بار آئیں گے نا I would like to go into a little more detail and talk about the six dimensions detail جس سے آپ کو یاد ہے کہ میں نے پہلی جو ڈائمینشن جس کی بات کی تھی وہ فیزیکل ڈائمینشن ہے جب ہم فیزیکل ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں from the point of view of our well being تو ہم بیسکلی یو نو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی how well do we feel physically ہماری باڈی کی ٹون کیا ہے کوئی بھی کوئی کوئی ایسا ایلیمنٹ تو نہیں ہے کوئی ایسا آرگن تو نہیں ہے وچ از افیکٹڈ یا کوئی اور کوئی بیماری تو نہیں ہے ایسی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فار انسٹنس ویٹ کتنا ہے ہماری جو ٹوٹل کمپوزیشن ہے باڈی کی وہ کیسی ہے تو یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ فزیکل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں اسی طرح دوسرا جو ڈائمینشن ہے وہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹس کی ہے جب ہم انٹلیکچوئل ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے یو نو تھنکنگ پروسیسز کی بات کرتے ہیں ہم اپنے انالیٹیکل پروسیسز کی بات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارا آپ جیسا کالج میں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ جو ہمارے ایکسپیرینسز جو کالج اور یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یہ ہماری انٹلیکچل گروتھ کے لیے you know they are very positive experience similarly you know ہماری اموشنل ڈائمینشن ہے اموشنل ڈائمینشن سے میری مراد ہے کہ we you know we have feelings and emotions and it if we are aware if we are in touch with our feelings and emotions if we can express our feelings and emotions تو اس سے بھی ہمیں اپنی ذات کے اندر اینکرنگ ملتی ہے ہمیں اپنے ذات کے اندر اسٹرینتھ ملتی ہے اور ہمیں ایک سینس ویل بینگ ملتی ہے کیونکہ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم you know we are a human being اور ایموشنز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے is a very important element of our life similarly you know there is a social dimension to us social dimension جو ہماری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے you know how we relate to people how we relate to the environment outside ہم اپنے انٹریکشن میں کیسے ہیں ہم کالج میں ہم دوستیاں کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں is it easy us to to develop friendships is it easy for us to maintain friendships یہ سارا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہمیں ایک سینس آف ویل بینگ دیتا ہے کیونکہ آپ کو یہ یاد ہے یاد ہوگا بلکہ اور پڑا ہوگا کہ we are a social animal تو ایز اے سوشل اینیمل یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری نیٹ کا جس کو پورا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے similarly you know a another very is dimension spiritual dimension spiritual dimension یہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے جس کی بات پچھلے کچھ ڈیکٹ سے ہم ہم نے کرنی شروع کی ہے ہمیں you know there two elements to our spirituality ایک تو ایسا ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ religion based spirituality religion based spirituality جو ہے وہ ایک ایسے کوڈ کو فالو کرنے سے یا مذہب کو فالو کرنے سے یا عبادت کرنے سے ہمیں ملتی ہے اور ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ is a is a more secular element of spirituality اور یہ جو سیکولر ایلیمنٹ ہے اسپرچویلٹی کا یہ ہم کئی دفعہ کچھ ایسے ایکسپیرئنس سے کہ فار انسٹنس ہم کسی ایسے کاز کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار این جی اوز بنی ہوئی ہیں اور یہ این جی اوز جو ہے یہ چیریٹی کا کام کرتی کر رہی ہیں یا یہ یو نو غریب اسٹوڈینٹس کو اچھی تعلیم دینے کا کام کر رہی ہیں تو یہ ایسے کازز ہیں جن کا تعلق ہم ہماری اپنی ذات سے کے انٹرسٹ سے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے ہم باہر نکل کے کام کرتے ہیں for the humanity for the mankind تو یہ سیکولر قسم کی اسپرچویلٹی ہے تو یہ دونوں قسم کی جو اسپرچویلٹی ہے یہ ایک ہم it helps to sort of have inner meaning in life یہ جو انر میننگ ہے لائف کا you know this is a very important element ہماری لائف کا اسی طرح ایک جو چھٹا جو ڈائمینشن ہے وہ انوائرمنٹل اور آکوپیشنل ڈائمینشن ہے انوائرمنٹل ڈائمینشن سے مراد ہے کہ اگر ہم ایک اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں یا جاب میں ہیں تو ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس سے ہماری ٹرانزیکشن جو ہے اس سے ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسا ہے آیا ہمیں وہاں پہ اسٹریسز تو نہیں ہیں آیا ہمیں وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی اس سے ڈیل کرنے کی کیونکہ انوائرمنٹل اسٹریسز جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ہماری ہماری ویل بینگ کو ان کا کو پہ ہماری ویل بینگ پہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے یو نو ہماری سینس آف جوائے ہماری سینس آف ہیپینس ہماری سینس آف ویل بینگ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے اگر ہمارے اگر چھ گھنٹے نیٹ سے کام پہ گزرتے ہیں یا آٹھ گھنٹے کام پہ گزرتے ہیں اگر وہاں کی انوائرمنٹ ہمیں اچھی نہ لگے اور اگر ہمیں وہاں پہ پرابلمس ہوں تو ہمارے لیے وہ کافی اسٹریسفل ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح جو آکوپیشنل ایلیمنٹ ہے that also has a very important impact you know ہماری ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ورک کیا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز آر سپیریئرس کیا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹیوڈ آر کولیگس کیا ہے ہم اپنے کام کی سچویشن میں ہمارے کوئی بہت زیادہ کانفلکٹس تو نہیں پیدا ہو رہے تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں which play a very important part تو یہ چھ ڈائمینشنس تھیں جو ہماری ویل بینگ میں have a very important part اور ان کا ایک بیلنس جو رکھنا ہے that is very very essential for us now I would like to in the end talk about a very important element which is the most prominent characteristic of health psychology جو ہے وہ اب یو نو کسی حد تک واضح ہو گئی ہے وی نو کہ ہیلتھ جو ہے is not just absence of illness and disease اور ایک جو بڑا امپورٹنٹ ڈفرینسیشن ہیلتھ سائیکالوجی نے کیا ہے وہ اپنے فوکس کی فارم میں کیا ہے کہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے they have started to focus on health تو this I think is a very big it's a kind of a آپ کہہ لیجیے منی کہ وہ جو میڈیکل ماڈل تھا ہمارا پرانا جس میں they was focus on disease and they was focus on illness اور ہیلتھ کی جب بھی ہم بات کرتے تھے اور جب بھی ہم ابھی بھی اگر آپ ڈاکٹرس کے پاس جائیں یا میڈیکل پروفیشنل کے کسی آدمی کے پاس جائیں تو اکثر وہ پہلے جو ڈائگنوسس کرتے ہیں تو وہ ڈائگنوسس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بیماری تو نہیں یہ تو نہیں یہ تو نہیں یہ تو نہیں اگر یہ کنڈیشنز نہیں ہے تو پھر آدمی ٹھیک ہوگا so this is this is where health psychologist has you know sort of gone a different direction health psychologist کا فوکس ڈیزیز ماڈل سے ہٹ کے ہیلتھ کے ماڈل کے اوپر ہو گیا ہے so this I think is a very very big achievement of health psychologist کہ یو نو کہ پریویسلی وین دا ڈاکٹرز کو کنسلٹ کیا جاتا تھا تو وہ وہ کہتے تھے کہ جی اگر اگر بیمار نہیں ہے اگر یہ اگر یہ بیماری نہیں ہے تو پھر آدمی ٹھیک ہے بٹ اب ایسی بات نہیں ہے یہ and that is one reason why you must have experience in your life کہ کئی دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کو بیماری تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ because you are not feeling well so he get confused he doesn't know what to then see لوگ یہ still exist the problem continues اس پرابلم کا کوئی بھی جواب جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس کئی دفعہ نہیں ہوتا اور یہ جو ایلیمنٹ ہے پرابلم کا جواب نہ ہونا this is where health psychology has contributed to a great degree اور ہیلتھ سائیکالوجی نے ہی یہ یہ چیز ایلیمنٹ جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ جو جو ایک ویل بینگ کا کنٹینیوم کا ایلیمنٹ ہے اور جو چھ ڈائمینشنس کی ہم نے بات کی ہے اور جو اس پہ فوکس ہے you know this is how the health psychologist is able to explain the condition of a person جبکہ one is not suffering from a classical kind of اور a disease so I can safely say at this juncture that health psychology is the only branch of psychology جو کہ ہیلتھ کے اوپر فوکس کرتی ہے and does not focus on disease so health psychology in that way can serve the individual and society to a much greater degree کیونکہ جب آپ ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ پریونشن آف ڈزیز پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں آپ ایسے پروگرامز بنانے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جس سے چیزیں جس سے بیماری پریونٹ ہو سکے اور آپ پروموشن آف ہیلتھ پہ زیادہ فوکس کرتے تو یہ ایک بڑا یو نو یونیک آپ کہہ لیجئے this is a unique position for health to be in and this is what you know this is what stands out from other even discipline psychology کہ health psychology's one who's purely focusing on health and how to promote health as opposed to how to eliminate illness اور ڈیزیز تو اس کے ساتھ میں آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ